امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے کنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے ہر نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرازا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے کرتا التجا اب تیرا عبید یارب کرتا ہے اب تیرا عبید یارب کرتا ہے التجا تیرا عبید یا رب کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے